strawberry is a fruit that keeps the kidneys running smoothly let's learn more of its benefit in this report پھل اللہ از زبد کی انمول نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس میں بہت سی بیماریوں کا علاج موجود ہے مفید پھل کی ایک قسم اسٹرابری بھی ہے سرخ رنگ کا یہ دلکش پھل رس بھرا ہوتا ہے جبکہ اسٹرابری کا ذائقہ کچھ کھٹا اور کچھ میٹھا ہوتا ہے اسٹرابری کے ذائقے سے لطف اندوز ہونے اور اس کے فوائد کے حصول کے لیے اسٹرابری کو میٹھی ڈشز اور دودھ میں ملا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے وطن عزیز پاکستان میں اسٹرابری کے پیداواری علاقے کی بات کی جائے تو اس مفید پھل کا بیج سواد کی خوبصورت وادی سے لایا جاتا ہے اور اس کی کاشت پنجاب اور سندھ کے سرحدی علاقے پنو عقیل میں کی جاتی ہے اسٹرابری کی تیاری کا مرحلہ موسم سرما میں مکمل ہوتا ہے جبکہ اکتوبر سے دسمبر تک اسٹرابری تیار ہو کر اپریل کے مہینے تک مارکیٹ میں خرید و فروخت کے لیے دستیاب ہوتی ہے اسٹرابری کے انسانی صحت پر فوائد کے حوالے سے بات کی جائے تو ماہر طب کے مطابق روزانہ پانچ سے چھ عدد اسٹرابری کھانے سے گردے معمول کے مطابق کام کرتے ہیں اور خون کی روانی بھی برقرار رہتی ہے جبکہ اس کا زیادہ استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اسٹرابری ایک ایسا پھل ہے جو کہ کھانا چاہیے موسم کے حوالے سے اور جو کمزور پیشنٹ ہیں جن کے ایچ بی لیول کم ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا استعمال کرنا چاہیے عموماً ہیموگلوبین بارہ چودہ پاؤنڈ ہونا چاہیے ایک نارمل پرسن کو اسٹرابری کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کم سے کم پانچ عدد اسٹرابری روزانہ استعمال کرنا چاہیے زیادہ بھی نہ کھائیں ورنہ اس سے گہری کی کمپلین یعنی لوز موشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسٹرابری کو استعمال روز کریں اس کے بہت فوائد ہیں کڈنی بھی سیٹ رہتا ہے اور خون کا جو سرکولیشن ہے وہ بھی صحیح رکھتا ہے اور پلیٹلیٹ وغیرہ کو بھی صحیح رکھتا ہے اس کے زیادہ کھانے سے ڈائریا ہو سکتا ہے اس کے زیادہ کھانے سے ظاہر کوئی بھی چیز زیادہ کھانے سے overdose like a poison کسی بھی چیز کو زیادہ استعمال کرنا تو خراب ہے اب جیسے کہ ہم لوگ بتاتے ہیں مثال ہے کہ دن بھر میں مریض کو اٹھارہ سے بیس گلاس پانی پینا چاہیے لیکن اگر وہ کچھ دیر میں اٹھارہ بیس گلاس پانی نہیں پی سکتا وہ یا کھانا کھانا ہے کھانے میں اگر وہ ایک پلیٹ کی جگہ وہ تین چار پلیٹ کھا لے تو اوور ایٹنگ ہو جائے گا جب اوور ایٹنگ ہوگا تو وامٹنگ اسٹارٹ ہو جائے گی ڈائجسٹ ہو جائے گا فوڈ پوائزن ہو سکتا ہے تو کوئی بھی چیز کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے ایک کم مقدار کم سے کم پانچ چھ دانے پانچ عدد چھ عدد کم سے کم روز استعمال کریں تو بہتر مدری چینل کے ناظرین آپ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی اس نعمت کو استعمال کر کے مذکورہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں جبکہ اس مفید پھل سے حاصل ہونے والی توانائی کو نیکی کے کاموں میں صرف کر کے اللہ عز و جل کا قربی حاصل کر سکتے ہیں ساتھ ہی